السلام علیکم خواتین و حضرات فائنینشیل اکاؤنٹنگ سیریز ٹو کے پچیسویں لیکچر کے ساتھ مجاہد شاہی آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کے لیکچر میں ہم پراسپیکٹس کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور پھر اس کے بعد نان کرنٹ لائبلٹیز کی طرف چلیں گے کیونکہ لائبلٹی سائڈ پہ جو پہلی چیز تھی یعنی شیئر کیپٹل اس کو ہم نے کور کر لیا ہے اور اب جو نان کرنٹ لائبلٹیز جو ہیں ان کی بات کریں گے لیکن پراسپیکٹس پہ گفتگو کرنے سے پہلے ایک چیز جو کہ ریڈکشن ان کیپٹل کے حوالے سے جو کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں اس کا ذکر کیا تھا سیکشن نائنٹی سکس کے حوالے سے وہ ایک اور چیز بتانا ضروری سمجھتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جب کورٹ یعنی ہائی کورٹ ایک scheme of reduction of capital جو ہے وہ اپروو کر رہے گا تو یہ اس کے اختیارات میں شامل ہے کہ وہ اس کمپنی کی کے نام جس نے کہ وہ scheme of reduction of capital present کی ہے اس کے نام کے ساتھ لفظ یا الفاظ اینڈ ریڈیوسڈ بھی ایڈ کر دے اور اس ایک وقت کا تعین کر دے کہ جی یہ اگلے چھ مہینے کے لیے اگلے بارہ مہینے کے لیے یا جو بھی وقت کورٹ متعین کرتا ہے اتنے وقت کے لیے کمپنی اپنے تمام لیٹر ہیڈ اسٹیشنری نام جہاں جہاں بھی اس کے پرنٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ اپنے کمپنی کے نام کے ساتھ اینڈ ریڈیوسڈ کا لفظ استعمال کرنا پڑے گا تو یہ ڈائریکشن جو ہے یہ ہائی کورٹ دیتا ہے دے سکتا ہے تو یہ بات میں نے آپ تک پہنچانی تھی جو کہ مس ہو گئی تھی شاید پچھلے لیکچر میں کمی وقت کی وجہ سے تو آئیے آج کا لیکچر ہم شروع کرتے ہیں آج کے لیکچر میں پراسپیکٹس جو ہے اس کی بات ہم نے کرنی ہے پراسپیکٹس کا کمپنیز آرڈیننس کے اندر ڈیفینیشن سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے اور یہ section two subsection one clause twenty nine کے اندر یہ موجود ہے prospectus is defined as any document described or issued as prospectus and includes any notice circular or advertisement or other communication inviting offers from the public for the subscription or purchase of any shares in or debentures of a body corporate, or inviting deposits from the public other than deposits invited by a banking company or a financial institution approved by the federal government, whether described as prospectus otherwise تو یہ ڈیفینیشن جو ہے جو ابھی میں نے آپ کو سنایا یہ ڈیفینیشن کمپنیز آرڈیننس میں ہے section two subsection one clause twenty nine یعنی کوئی ایسا ڈاکومینٹ یا کوئی ایسا اشتہار یا کوئی ایسی کمیونیکیشن جو کہ عام پبلک یا پبلک ایٹ لارج کو جا رہی ہو نہ کہ چند مخصوص لوگوں کو جو کہ اس کمپنی کے آلریڈی ممبرس ہیں اور ان کو اس بات کا انویٹیشن دے رہی ہو کہ آپ اس کمپنی کے اندر جس کی طرف سے وہ کمیونیکیشن جا رہا ہے اس میں شیئرز خریدیں یا کوئی ڈپازٹس اگر وہ کمپنی لینا چاہ رہی ہے اگر اس چیز کی اجازت ہے علاوہ ان ڈپازٹس کے جو کہ بینکنگ کمپنیز لوگوں سے لیتی ہیں یا اکٹھا کرتی ہیں یا کوئی فائنینشیل انسٹیٹیوشن جس کی اپروول فیڈرل گورمنٹ نے دی ہے وہ ڈاکیومنٹ جو ہے وہ پروسپیکٹس کہلائے گا تو یہ ڈیفینیشن جو ہے یہ کمپنیز آرڈیننس کے حوالے سے ہے پرائیویٹ کمپنی جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا اس کو کوئی پراسپیکٹس جاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ it is prohibited by its articles from inviting general public to subscribe to its shares اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے اندر شیئرز صرف ایگزٹنگ شیئر ہولڈرز کو ہی جاری کیے جا سکتے ہیں اور انہی شیئر ہولڈر سے مزید شیئر کیپٹل مانگا جا سکتا ہے by way of rights issue صرف اس صورت میں کہ جہاں پہ شیئر ہولڈرز جو ہیں وہ شیئرز یا رائٹس جو ہیں وہ نہ لینا چاہیں اور ڈائریکٹرز کو کے پاس کوئی ایسا شخص ہو جو کہ تمام شیئر ہولڈرز کو اور ڈائریکٹرز کو قابل قبول ہو اور جو وہ ان شیئرز کی پرائس دے رہا ہے وہ شیئر کی پرائس جو ہے وہ بھی ان لوگوں کو قابل قبول ہو تو وہ شیئرز جو ہیں وہ کسی تیسری پارٹی کو یا ایسے شخص کو جو کہ آلریڈی ممبر نہیں ہے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کا اس کو جاری کیے جا سکتے ہیں تو یہ بات جو ہے یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے حوالے سے جہاں تک پبلک لسٹڈ کمپنی کا تعلق ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ پراسپیکٹس جاری کریں اور پراسپیکٹس کا بنانا اور اس کو مشتہر کرنا جو ہے وہ بھی ایک اہم کام ہے جو پبلک کمپنی اب یہ حق اس کمپنی کو حاصل ہے کہ it does not intend to approach the public for raising of capital then it is not required to issue a prospectus اگر ایک پبلک کمپنی یہ نہیں چاہتی کہ شیئرز پبلک ایٹ لارج کو آفر کیے جائیں یا پبلک ایٹ لارج سے پیسہ اکٹھا کیا جائے شیئرز کے جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ صرف جو ایگزٹنگ ممبرز ہیں انہی سے پیسہ اکٹھا کرنا چاہتی ہے انہی سے شیئر کیپٹل ریز کرنا چاہتی ہے through the issue of rights shares then اس کیس کے اندر the public company is required to file statement in lieu of prospectus with the S C C P before the allotment of the shares تو کیا ہوا یہ ہوا کہ اگر پبلک کمپنی جو ہے وہ پبلک ایٹ لارج سے شیئر کیپٹل ریز نہیں کرنا چاہتی تو یہ اس بات کی اجازت ہے کہ وہ ایسا کر لے ایگزٹنگ شیئر ہولڈر سے وہ مزید شیئر کیپٹل ریز کرے اس صورت میں پراسپیکٹس کی بجائے ایک statement in lieu of prospectus جو ہے وہ securities and exchange commission of Pakistan کو جاری کی جاتی کو سبمٹ کی جاتی ہے جمع کرائی جاتی ہے ان کے پاس جس میں کہ تمام چیزیں لکھی جاتی ہے کہ یہ شیئرز کیوں ایشو کیے جا رہے ہیں اور اس کی یوزیج کیا ہوگی اور کتنے کیے جائیں گے اور یہ کس طریقے سے ان لوگوں کو جو آلریڈی ممبرز ہیں ان کو الاٹ کیے جائیں گے یہ تمام چیزیں جو ہیں اور ان کے اوپر اس کا فائدہ کیا ہوگا کمپنی کو کیا فائدہ ہوگا شیئر ہولڈرز کو کیا فائدہ ہوگا یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس میں لکھی جاتی ہیں اور یہ securities and exchange commission of Pakistan کے پاس اس کو جمع کرانا لازم ہے اور یہ شیئرز الاٹ کرنے سے پہلے جو ہے یہ چیز جو ہے یہ جمع کرانی یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ جمع کرانی ہوتی ہے جہاں پہ پبلک کمپنیز نے پبلک ایٹ لارج سے جو ہے وہ پیسے ریز کرنی ہے شیئر یا کیپٹل ریز کرنا ہے تو ڈائریکٹرز اور یا پروموٹرز جو ہیں کمپنی کے وہ جنرل پبلک کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ آئیے اور ہماری اس کمپنی کے شیئرز جو ہیں وہ آپ خریدیے اب یہاں پہ ایک دو چیزوں کی ڈسکشن ضروری ہے کیا یہ پاسبل ہے کہ ایک کمپنی جیسے ہی انکارپوریٹ ہوتی ہے ویسے ہی مارکیٹ میں پبلک کو کہ ایک نئی کمپنی آئی اور وہ کہے کہ جناب میں تو شیئرز جو ہے وہ پبلک ایٹ لارج سے لوں گا اکٹھے کروں گا کیا اس میں کوئی ممانعت ہے رکاوٹ ہے یا نہیں ہے کیا وہ ایسا کر سکتی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ ایسا نہیں کرتی بلکہ کچھ عرصہ کمپنی چلا لینے کے بعد وہ پبلک میں شیئرز لے کر کے جاتی ہے آفر کرتی ہے کیا اس بات کی اجازت ہے اور اگر ایسا کرتی ہے تو وہ کیوں ایسا کرتی تو ان دونوں چیزوں کو بھی ڈسکس کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے پروسپیکٹس اور ایشو آف شیئرز کے حوالے سے تو سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ جی ایک نئی کمپنی بنی نئی کمپنی جو ہے وہ کس نے بنائی کون بنانے والے ہیں اس کمپنی کے پیچھے کون ہیں لوگ جو وہ کمپنی بنا رہے ہیں اگر تو وہ نام اور وہ لوگ کاروبار میں یا انڈسٹری کے اندر یا اس ملک کے اندر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کے نام سے ان کے ٹریک ریکارڈ سے ان کی قابلیت سے پبلک ایٹ لارج جو ہے وہ اویئر نہ ہو اس کو نہ معلوم ہو کہ یہ کون لوگ ہیں لہذا ایسے لوگ کیپٹل تو بہرحال ان کو چاہیے کہ انہوں نے اپنی فیکٹری بھی بنانی ہے انہوں نے پلانٹ مشینری بھی وہاں پہ لگانا ہے پروسیس مینوفیکچرنگ پروسیس کو چلانا ہے کیپٹل وہ خود کتنا کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ جتنا کر سکتے ہیں وہ کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو کیپٹل ہے وہ کہاں سے آئے گا پبلک کے پاس تو ابھی نہیں جا سکتے کیونکہ ان کا ٹریک ریکارڈ نہیں ہے تو یہاں پہ صورت یہ آتی ہے کہ جی پرائیویٹ پلیسمنٹس کا ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ آپ پرائیویٹلی کسی اور کے ساتھ کسی ادارے کے ساتھ کسی ایسے فنڈ کے ساتھ کسی ایسے انویسٹر کے ساتھ یا انویسٹمنٹ ہاؤس کے ساتھ آپ ایک معاہدہ کرتے ہیں کہ جناب اس وقت جو ہماری ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے آپ ہمیں شیئر کیپٹل دے دیجئے اور شیئرز ہم آپ کو ایشو کر دیں گے جو شیئرز ہم آج سے دو سال بعد جب پبلک جائیں گے یا تین سال بعد ہم پبلک جس وقت جائیں گے اور پبلک کو شیئرز آفر کریں گے تو آپ یہ شیئرز اپنے جو ہیں اس وقت پبلک کے آفر میں شامل کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے آپ کو پے آؤٹ ہو جائے گا جو آپ نے سرمایہ ہمیں یا پرنسپل ہمیں دیا ہو یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے لیکن بیسکلی یہ ہے کہ جی چونکہ میرے پاس یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یا میرا ٹریک ریکارڈ نہیں یا میں نیو اینٹرنٹ ہوں انٹو دیٹ پرٹیکولر انڈسٹری یا اور کوئی وجوہ مارکیٹ صحیح نہیں ہے اس وقت شاید میری سبسکرپشن نہ ہو شاید فل سبسکرپشن نہ ہو جتنے میں شیئرز یا جتنا کیپٹل میں اکٹھا کرنا چاہتا ہوں تو اس لیے جو ہے وہ میں پبلک کے پاس نہیں جاتا دوسری طرف یہ بھی کئی لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ہمیں جانتے ہیں لوگ لیکن بہتر تو یہ ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ ہم پریمیم پہ اپنے شیئرز دو سال کے بعد یا سال کے بعد جو ہے ایک سال چلا کر کے کمپنی کو اس میں جو پروفٹس آتے ہیں اس پروفٹ کی بیسس کے اوپر ہم پبلک ایٹ لارج سے پریمیم پریمیم پہ شیئرز جاری کر سکیں گے تو اس خیال سے بھی وہ جو ہے وہ ایک سال بعد دو سال بعد اپنا ٹریک ریکارڈ بلڈ کر لیا کہ جی ہاں کمپنی نے منافع میں ہے پہلے دن سے منافع میں آ گئی اور اس نے منافع کیا ہے اور اس نے ڈویڈنڈ بھی اپنے شیئر ہولڈرز کو ڈکلیئر کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ کمپنی جو ہے وہ اپنے شیئرز پبلک ایٹ لارج کو اب آفر کرنا چاہتی ہے تو اس طریقے سے ٹریک ریکارڈ ہوگا کانفیڈنس بلڈ اپ ہو جاتا ہے تو یہ دونوں صورتیں ہو سکتی لیکن آج کے موضوع کے حساب سے پراسپیکٹس کی بات ہے پراسپیکٹس کے حوالے سے ہم جب بھی اور جس صورت میں بھی پبلک کو شیئرز آفر جب کرنے جائیں گے تو ہمیں پراسپیکٹس جو ہے وہ ایشو کرنا پڑے گا پراسپیکٹس میں جو کچھ تحریر ہوتا ہے وہ ہم بتائیں گے آپ کو کہ کیا کچھ ہوتا ہے اس کی منظوری جو ہے وہ یا وہ کراچی یا اسٹاک ایکسچینجز کراچی لاہور یا اسلام آباد تین اسٹاک ایکسچینجز ہیں پاکستان میں جس اسٹاک ایکسچینج پہ آپ لسٹ کروانا چاہ رہے ہیں اپنے شیئرز پبلک آفر کے ساتھ یا جس کے ساتھ آپ لسٹڈ ہیں اس اسٹاک ایکسچینج کا بورڈ جو ہے وہ اپروو کرے گا کہ جی آپ کا پراسپیکٹس ہے اور وہ ایس سی سی پی بھی اس کی اپروول دے گا اب وہ معاملات جو کہ پراسپیکٹس کے اندر شو کرنے ہیں کیا کیا چیزیں شو کرنی ہوتی ہیں کن چیزوں کی تفصیل بیان کرنی ہوتی ہے یہ تمام کانٹینٹس جو ہیں یہ سیکشن 53 سب سیکشن 1 جو کمپنیز آرڈیننس کا ہے اس میں تفصیل دی ہوئی ہے اور وہ کچھ ایسے ہیں matters to be stated and reports to be set out in the prospectus number one Every prospectus issued by or on behalf of a company, or B, by or on behalf of any person who has been engaged or interested in the formation of a company, shall state the matters specified in Section 1 of Part 1 of the second schedule and set out the reports specified in section two of that part and the said sections one and two shall have effect subject to the provisions contained in section three of that part کہہ رہے کہ جی جو بھی پراسپیکٹس جاری کر رہا ہے وہ وہ تمام چیزیں وہ تمام معاملات جو کہ part one section one of part one of second schedule اور وہ تمام رپورٹس جو کہ اسپیسیفائی ہوئی ہوئی ہیں section two part one of second schedule کے اندر سبجیکٹ ٹو پروویژنس جو کہ سیکشن تھری میں دیے گئے ہیں اسی پارٹ کے یعنی پارٹ ون کے آف سیکنڈ شیڈیول اس کے حوالے سے آپ بیان کریں گے ان چیزوں میں کیا کچھ شامل ہے number one objects of the company and signatories to the memorandum number two capital structure of the company existing capital structure of the company اگر کوئی ریڈیمیبل کیپٹل ہے یعنی ایسا کیپٹل جو کہ کسی بھی ڈیٹ پہ کمپنی جو ہے اس کو جو ایک ڈیفائن ڈیٹ تک کے لیے جاری کیا گیا تھا اور company has to redeem it یا بائی اٹ بیک واپس لے گی اس کو پے آف کر دے گی اس کی تفصیل qualification shares if any of the directors particulars of directors chief executive minimum subscription that is being asked for کہ کم از کم کتنے شیئرز جو ہیں میکسیمم اماؤنٹ کی کوئی ممانعت نہیں ہے لیکن منیمم اماؤنٹ جو ہے وہ مینشن کیا جاتا ہے فیس ویلو اس شیئر کا کیا ہے تاکہ جو اماؤنٹ پے ایبل ہے اس کی تفصیل بھی وہاں پہ ہونی چاہیے یہ بھی ہونا چاہیے لکھا ہونا چاہیے کہ سبسکرپشن کس دن ایکسپٹ کی جائے گی یعنی اپلیکیشنز جو ہیں وہ کس دن ایکسپٹ کیے جائیں گے کہاں کہاں ایکسپٹ کیے جائیں گے اگر کمپنی ایگزٹنگ کمپنی ہے اور وہ اب پبلک جا رہی ہے تو اس کی گزشتہ سالوں کی جو بیلنس شیٹس ہیں اس کی آج تک کی ہسٹری جو ہے وہ بیان کی جائے گی کہ کب دی کب کب انکارپوریٹ ہوئی اس نے کتنے سال اپنے آپریشنز میں آنے کے لیے لگائے کتنے سال سے آپریشنز میں ہیں اور وہ جو آپریشنز میں ہیں اس کے دوران کیا منافع ہوا یا کیا فائنینشیل ریزلٹس تھے یہ تمام تفصیل جو ہے یہ دی جانی ضروری ہے اگر کوئی شیئرز کبھی بھی اس کمپنی نے for consideration other than cash جاری کیے ہیں تو ان کی تفصیل یا یہ جو اب لاٹ یا شیئرز جو آفر کیے جا رہے ہیں اس میں سے اس یا اس سبسکرپشن میں بھی اگر کوئی ادر دین کیش کا حصہ شامل ہے تو اس کی تفصیل دی جائے گی کیا یہ شیئرز پریمیم یا ڈسکاؤنٹ پہ جاری کیے جا رہے ہیں یا فیس ویلیو پہ جاری کیے جا رہے ہیں یہ جو شیئر کیپٹل آئے گا اس سے کمپنی کیا کرنا چاہتی ہے اور جو کچھ بھی وہ کرنا چاہتی ہے اس تمام چیز کی تفصیل اگر وہ مشینری خریدنا چاہ رہی ہے مزید تو اس مشینری کی تفصیل اور یہ پھر بتانا ہے کہ جی وہ مشینری جو خریدنا وہ چاہ رہی ہیں کمپنی اس کمپنی اس مشینری سے اس کی پروڈکشن کیپیسٹی پہ کیا اثر پڑے گا اس کے آئندہ سیلز پہ کیا اثر پڑے گا منافع پہ کیا اثر پڑے گا یہ تمام چیزیں جو ہے یہ شو کرنی ہوتی یہ بھی شو کرنا ہوتا ہے کیونکہ یہ قانون ہے کہ جو بھی پبلک آفر کی جائے گی کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا یا کمپنی کو تو نہیں پتا کہ جس وقت وہ آفر کی جائے گی ہو سکتا ہے کہ تمام یہ معاملات جو ہم پراسپیکٹس میں لکھ کے پبلک کے سامنے لے کر کے آ رہے ہیں پبلک اس سے متاثر ہو اور وہ ہنڈریڈ پرسینٹ شیئرز کو سبسکرائب کر دیں اگر وہ فرض کریں کہ سبسکرائب نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوگا اس کے لیے ایک کچھ ادارے ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہر پبلک ایشو کو انڈر رائٹ کرتے انڈر رائٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک طریقے سے گارنٹی کرتے ہیں کہ یہ شیئرز جو پبلک کو آفر کیے جا رہے ہیں یہ پبلک شیئرز اٹھائے گی اس کے اگینسٹ سبسکرائب کرے گی اور ایسی صورت میں کہ وہ پبلک جو ہے وہ سو فیصد وہ شیئرز نہیں لیتی تو جو حصہ ان شیئرز کا بچ جائے گا جو پبلک نہیں لے گی وہ انڈر رائٹر جو ہے وہ اگریمنٹ کے تحت اسی ویلو پہ جس ویلو پہ وہ پبلک ایٹ لارج کو آفر ہوئے تھے اس ویلو پہ انڈر رائٹر کو اٹھانے ہوں گے تو یوں یہ انڈر رائٹر کون ہے اور اس کا جو اگریمنٹ ہے اس کا مختصر سے اقتباس جو ہے وہ بھی پراسپیکٹس کے اندر لیا جانا ضروری ہے انڈر رائٹر کو اس گارنٹی دینے کا ایک کمیشن بھی دیا جاتا ہے اس کمیشن کی تفصیلات جو ہیں وہ بھی لکھنی ہے کمپنی کے اگر کوئی پریلیمنری ایکسپنسز تھے کمپنی کو سیٹ اپ کرنے کے لیے اس آپریشنز تک کی صورت میں لانے کے لیے کمرشل آپریشنز وہ کیا تھے پروموٹرز کو پبلک میں کمپنی لے جانے سے اگر کوئی فائدے حاصل ہو رہے ہیں تو ان کی تفصیل دینی پڑے گی اگر کوئی خاص کانٹریکٹس کمپنی نے کیے ہوئے ہیں چاہے وہ پرچیز کے ہیں چاہے وہ سیل کے ہیں چاہے وہ کسی قسم کے بھی ہیں ان کانٹریکٹس اور ان کا ویلیو اور ان کی تفصیل بھی جو ہے جیسے میں نے کہا کہ اگر یہ پیسے اس لیے ریز کیے جا رہے ہیں کہ اس سے کوئی خاص قسم کی مشینری یا خاص اڈیشن کی جانی ہے to the factory existing factory اور اس میں جو مشینری آئے گی یا پروسیسز جو آئیں گے ان کو پرچیز کرنے کے لیے اور جو سپلائرز ہیں ان سے آلریڈی اگریمنٹ کر لیا گیا ہے کہ جی ہم آپ سے یہ چیز مشینری خریدیں گے یا یہ پروسیس خریدیں گے تو ان کانٹریکٹس کی تفصیل جو ہے وہ دینی پڑے گی کمپنی کے آڈیٹرز کون ہیں اسٹیچوٹری آڈیٹرز کون ہیں جو پروموٹرز اور ڈائریکٹرز ہیں ان کا انٹرسٹ اس کمپنی کے اندر اور اگر ان کانٹریکٹس میں کسی قسم کا ہے تو وہ کیا ہے ان شیئرز کے حوالے سے جو پبلک کو آفر ہو رہے ہیں اس کے ووٹنگ اور دوسرے رائٹس کیا ہے یہ تمام تفصیل جو ہے یہ پراسپیکٹس کے اندر دی جاتی ہے پراسپیکٹس کے اندر پروجیکٹڈ بیلنس شیٹس نہیں ہوتے کہ ہاں جب یہ مشینری آ جائے گی یا یہ پیسہ ہمیں مل جائے گا تو پھر اس پیسے سے کمپنی جو ہے وہ آئندہ کیا کچھ کرے گی یا اس سے پھر کیا نتائج سامنے فور کاسٹ کیے جا رہے ہیں آئندہ پانچ سالوں میں یا آٹھ سالوں میں یا دس سالوں میں وہ چیز جو ہے وہ نہیں اس میں شامل کی جاتی حالانکہ بہت بہت لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید یہ انڈیکیشن بھی ملنا چاہیے پبلک ایٹ لارج کو کہ جو وہ پیسہ اس کمپنی میں لگا رہے ہیں اس سے ان کو کیا آئندہ سالوں میں جا کر کے فائدہ ہو جیسا کہ میں نے آپ سے ارض کیا کمپنی کے پاسٹ ہسٹری اور کمپنی کی کا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہوتا ہے فار دی فیوچر انویسٹر کہ جی پاسٹ میں کارکردگی کمپنی کی کیا رہی ہے اگر پاسٹ میں کارکردگی اس کی اچھی رہی ہے تو شیئر ہولڈر یا فیوچر یا پروسپیکٹو شیئر ہولڈر جو ہے وہ یہ کنکلوڈ اس کو یہ کرے گا کہ یہ مینجمنٹ یہ قابلیت رکھتی ہے یہ اہلیت رکھتی ہے کہ وہ اس کمپنی کو اور اس پیسے کو شیئر ہولڈرز کے انٹرسٹ میں بہتر طریقے سے بہترین طریقے سے جو ہے وہ استعمال کرے گا اور اس سے مزید کمپنی اور شیئر ہولڈرز کے لیے منافع کمائے گا فیوچر یا فوکاسٹ عام طور پہ اس ڈاکومنٹ کے اندر شامل نہیں کیے جاتے پاسٹ کو سرٹنلی شامل کیا جاتا ہے اس پیسے سے جو کچھ کرنا ہے اس کا ڈیکلریشن ہوتا ہے اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ کمپنی کو اس طریقے سے پریزنٹ کیا جائے کہ جو شخص بھی اس کمپنی میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے اور جسے قطن معلوم نہیں ہے کہ یہ کمپنی کا پرفارمنس پہلے کیا تھا اس کو بھی معلوم ہو جائے اور اس میں اتنا اعتماد پیدا ہو اس کمپنی کے بارے میں کہ وہ اس پراسپیکٹس کو پڑھنے کے بعد اس کا شیئر خریدنا چاہے تو یہ بات یہاں تک پراسپیکٹس کی ہو گئی اور یہ تفصیلات پروسپیکٹ اس کا اکاؤنٹنگ سے ایز سچ کوئی تعلق نہیں ہے لیکن چونکہ لسٹڈ کمپنیز کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم ڈاکومنٹ ہے جس کے ذریعے شیئر کیپٹل جو ہے وہ اکٹھا کیا جاتا ہے پبلک ایٹ لارج سے لہذا ہمیں اس کی تفصیل یا پراسپیکٹس کے بارے میں آپ کو بتانا ضروری تھی اب ہم آگے چلتے ہیں اور اب ہم بات کرتے ہیں نان کرنٹ لائبلٹیز کی شیئر کیپٹل ایک لائبلٹی ہو گیا اور اس کی ہم نے تفصیل اس میں ہم نے رائٹس شیئرز کی بھی بات کی اس میں ہم نے بونس شیئرز کی بھی بات کی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ شیئرز ایشو کیسے ہوتے ہیں ہم نے پراسپیکٹس کی بھی بات کر لی ہم نے ریڈکشن آف شیئر کیپٹل کی بھی بات کر لی ہم نے ری پرچیز آف شیئرز کی بھی بات کر لی کلاسز آف شیئر کیپٹل کی یعنی جو جو ڈسکلوجر ریکوائرمنٹس تھیں ان کی بھی بات کر لی اور کافی تفصیل کے اندر شیئر کیپٹل کے حوالے سے ہم نے آپ سے گفتگو کر لی اب دوسری liabilities non current liabilities fourth schedule کے اندر ان کا ذکر ہے کمپنیز آرڈیننس کے فورتھ شیڈیول کے اندر اور اس فورتھ شیڈیول کے اندر جو ہے سیکشن ایٹ اے اس میں non current liabilities shall be classified under appropriate sub heads duly itemised such as اب یہ تفصیل دے رہے ہیں اس کے اندر فورتھ شیڈیول میں کلاز ایٹ اے جو ہے اس میں تفصیل دی جا رہی ہے نان کرنٹ لائبلٹیز کے سب ہیڈس کی لانگ ٹرم فائنینسنگ نمبر دو ڈیبینچرس نمبر تین liabilities against assets subject to finance lease number چار لانگ ٹرم مرابہ نمبر پانچ long term deposit and number چھ ڈیفرڈ لائبلٹی تو یہ چھ ہیڈز ہیں جو کہ ایٹ اے میں فورتھ شیڈیول کے کلوز ایٹ اے میں جو ہے سب ہیڈز کی تفصیل دی گئی کہ نان کرنٹ لائبلٹیز اگر آپ بیلنس شیٹ پہ لکھتے ہیں تو پھر اس کی جو بریک اپ ہے وہ ان ہیڈز کے تحت ہوگی اور اس کا انڈیویجلی اماؤنٹ دینا ہوگا چاہے بیلنس شیٹ کے اوپر آپ ایک فگر نان کرنٹ لائبلٹیز کی لکھتے لیکن نوٹ ٹو دی اکاؤنٹ میں تمام کی تفصیل دینی پڑے گی اب ایٹ بی کی بات کرتے ہیں ایٹ بی جو ہے وہ لانگ ٹرم لونز کے حوالے سے ہے اور اس میں اس کے بارے میں کہ کیا انفارمیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے long term loans shall be classified as secured and unsecured secured کا کیا مطلب ہے سیکورڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ لون جو جس کے جس سیکورٹی کے طور پہ کوئی پراپرٹی کمپنی کی یا کوئی ایسٹ کمپنی کا یا کوئی گارنٹی کمپنی نے جو ہے وہ اس کے لیے دی ہوئی ہے اور وہ لون جو لیا گیا ہے وہ اس حوالے سے سیکیور ہے کہ جی یہ زمین ہے کمپنی کی اس زمین کی ویلیو کی بیسس پہ ہم نے ایک لانگ ٹرم لون لیا یا کمپنی کے تمام ایسٹس پہ کو ہم نے سیکیورٹی کے طور پہ رکھوایا اور اس کی بیسس پہ ہم نے لون لیا اگر وہ سیکورڈ لون ہے تو اس کا تمام تفصیل جو ہے وہ دینا پڑے گی ان سیکورڈ بھی ہو سکتا ہے کہ جی بغیر کسی سیکورٹی کے کسی کوئی کوئی چارج نہیں ہے کوئی کسی ایسٹ کے اگینسٹ کوئی سیکورٹی اس لون کے اگینسٹ کوئی سیکورٹی نہیں ہے اور اس قسم کے لونز جو ہیں وہ عام طور پہ جو ڈائریکٹرز اگر کمپنی کو لون دے دیں تو وہ ہوتے ہیں کہ جی وہ ان سیکورڈ ہوتے ہیں اگر کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے آپ نے لیں گے لون لانگ ٹرم لون لیں گے یا بینک سے لون لیں گے تو وہ لونز جو ہیں وہ ہمیشہ سیکورڈ ہی ہوں گے بہت کم یہ ہوا کہ جی وہ ان سیکورڈ ہوں گے بلکہ اس کی اجازت ہی نہیں and under each class shall be shown separately اب سیکورڈ اور انسیکیورڈ اس کے تحت کیا کچھ دکھایا جائے گا یہ بھی وہاں پہ تحریر ہے loans from banking companies and other financial institutions other than those as specified in two below two میں کیا ہے ٹو میں ہے لونس فرام ریلیٹڈ کمپنیز یا ریلیٹڈ پارٹیز ریلیٹڈ پارٹیز کون ہیں ایسوسیٹڈ سبسڈریز یا اور ایسے لوگ جن کا تعلق یا جن کی relationship is defined in the companies ordinance directors کے ساتھ ہے انہوں نے ان سے کمپنی نے لون لیا ہوا اور وہ ریلیٹڈ پارٹیز بن جاتے ہیں یا ایسے سپلائرز یا کسٹمرز جن سے ہمارا ریگولر ایک کاروبار ہے ان سے ہم نے کوئی قرض لیا ہوا ایڈوانس اگینسٹ سیل نہیں ان سے ہم نے قرض لیا کوئی لون لیا اس کی تفصیل علیحدہ سے اور تیسری ٹائپ جو ہے یہ سب کلاسیفیکیشن جو ہے وہ ادر لونز کی ہے لیکن ریلیٹڈ پارٹیز اور بینکنگ انسٹیٹیوشنز یا ادر فائنینشل انسٹیٹیوشنز سے جو لونز لیے ہوئے ان کو علیحدہ علیحدہ دکھانا بہت ضروری ہے اور ریکوائرمنٹ ہے لا کی لانگ ٹرم لونز کے حوالے سے اور اس حوالے سے ان کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں ان کو بھی تفصیل سے دینا پڑتا ہے اس کے پیریڈ آف لون کہ کتنی مدت کا لون ہے کس اس پہ ریٹ آف پروفٹ کیا ہے یا انٹرسٹ کیا ہے وہ بھی اس میں لکھنا پڑتا ہے یہاں پہ ہم سیکورٹ لونز کی بات کر رہے تھے سیکورٹی کے حوالے سے یا جو چارج ہم کہتے ہیں کہ چارج کریٹ کیا ہم نے کسی بینک کے فیور میں فار ابٹینگ اے لون اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی پراپرٹی یا کمپنی کے ایسٹس کے اوپر بینک کا ایک حق جو ہے وہ کریٹ کیا جاتا ہے وہ حق securities and exchange commission of Pakistan میں رجسٹر کرایا جاتا ہے اس کو وہ uh, مارٹگیج بھی ہو سکتا ہے وہ فل مارٹگیج بھی ہو سکتا ہے پراپرٹی ہے تو اس کا ڈیٹیل وہاں پہ ہوتی اب وہ ایسٹ جو ہے نہ فروخت کیا جا سکتا ہے نہ اس کو کچھ اور کیا جا سکتا ہے اس وقت تک کہ جب تک وہ لون جس کے اگینسٹ اس کو گروی رکھا گیا تھا وہ لون واپس نہیں ہوتا اور بینک یا فائنانشیل انسٹیٹیوشن کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ اگر ہم وہ لون جو ہم نے لیا ہے وہ ہم واپس نہ کریں تو وہ اس ایسٹ کو یا ان ایسٹس کو کورٹ سے ڈگری لینے کے بعد ان کو فروخت کر سکتا ہے نیلام کر سکتا ہے اور اپنے جو لون کا اماؤنٹ ہے اس کو ریکور کر سکتا ہے یہ جو چارج ہوتا ہے یہ فرسٹ چارج بھی ہوتا ہے یعنی پرائرٹی نمبر ون ہے کہ اگر کمپنی کا دیوالیہ کسی طریقے سے بول رہا ہے یا کمپنی کو لکوڈیٹ کرنے کی بات آ رہی ہے تو اس صورت میں سب سے پہلے جس کا فرسٹ چارج ہے اس تمام ایسٹ کے اوپر اس کی پیمنٹ ہوگی ان ایسٹ سے فرسٹ چارج کے بعد ہم ایک اور ٹرم استعمال کرتے ہیں فلوٹنگ چارج یعنی ایک جنرل چارج ہے مختلف قسم کے ایسٹس پہ بہت سارے ایسٹس کمپنی کے کرنٹ ایسٹس مثال کے طور پہ آپ کو یاد ہے اسٹاکس بھی ہیں ریسیویبلز بھی ہیں یہ تمام چینج ہوتے رہتے ہیں ہر روز چینج ہوتے ہیں تو ان پہ جو ہے وہ ایک فلوٹنگ چارج ہو سکتا ہے اچھا فلوٹنگ چارج پریزنٹ اور فیوچر ایسٹس پہ بھی کہ آئندہ بھی جو ایسٹس کمپنی خریدے گی ان پہ بھی اس بینک کا چارج ہے اچھا فرسٹ چارج ہوتا ہے پھر سیکنڈ چارج بھی ہو سکتا ہے یعنی اگر کوئی ایسٹ ایسا ہے کہ جس پہ فرسٹ چارج آلریڈی کسی کا رجسٹرڈ ہے تو وہ پارٹی اگر ایک نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ دے دیتی ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ وہ ایسٹ کا ویلو جو ہے مثال کے طور پہ زمین ہے کہ جی زمین کا ویلو جو ہے وہ پچاس کروڑ کا ہے یا پانچ سو کروڑ کا ہے جبکہ وہ جو لون دیا ہوا ہے وہ پانچ کروڑ کا تھا یا دس کروڑ روپے کا تھا تو جس بینک نے دیا ہے اس کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ اگر کوئی دوسرا بینک بھی اسی زمین کے اگینسٹ آپ کو کوئی پیسے دینا چاہتا ہے مزید دینا چاہتا ہے تو وہ دے سکے تو وہ دوسرے بینک کو سیکنڈ چارج یا تو رجسٹر ہوگا اسی ایسٹ کے اوپر یا ایک اور ٹرم استعمال ہوتی ہے پاری پاسو چارج جس کا مطلب ہے کہ اکول رینکنگ یعنی ایک ہی رینک کے دو چارجز ہیں اور ان دونوں کا ٹریٹمنٹ جو ہے یعنی اگر وہ پاری پاسو فرسٹ چارج پاری پاسو چارج ہے تو وہ دونوں کا برابر فرسٹ چارج ہی ہے شیئر کریں گے اس میں تو یہ تین چار ٹرمز ہیں ایک فرسٹ چارج ایک سیکنڈ چارج ایک فلوٹنگ چارج اور پاری پاسو چارج ہائپوتھیکیشن کا لفظ بھی ہے ہائپوتھیکیشن آف گڈز پلج بھی ہوتا ہے پلج کا مطلب یہ ہے کہ جو مال آپ کو بینک خرید کے دیتا ہے آپ بینک کو پیسے دے کے اس کے عرض مال چھڑاتے ہیں وہ سٹاک جو ہے وہ پلج سٹاک ہوتا ہے ہائیپوتھیکیٹڈ سٹاک وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی کسٹڈی میں ہوتا ہے آپ کے استعمال میں ہوتا ہے لیکن جنرل چارج اس کے اوپر جو ہے وہ بینک کا ہوتا ہے تو یہ مختلف چارجز تھے جن کے بارے میں میں ضروری سمجھتا تھا کہ آپ کو انفارمیشن پہنچا اب ہم بات کرتے ہیں ایٹ سی کی ایٹ سی کے اندر لانگ ٹرم ڈپازٹس کی بات ہے اور ایٹ سی کہتا ہے کہ long term deposits shall be classified according to their nature کہ وہ ڈپوزٹس جو ہیں وہ کیا کیا ہیں ان کی تفصیل آپ کو دینا ہوگی ایک کسٹمر جو آپ کو کیونکہ یاد رہے کہ یہ ہم لائبلٹیز کی بات کر رہے ہیں کسٹمر آپ کو ایڈوانس دیتا ہے for certain goods to be delivered at a future date وہ ایڈوانس فرام کسٹمر ہے وہ لانگ ٹرم لائبلٹی میں شامل نہیں ہوگا یا لانگ ٹرم ڈپازٹ میں شامل نہیں ہوگا لانگ ٹرم لفظ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ہوتی ہیں چیزیں جو کہ بارہ مہینے سے زیادہ عرصے کے اندر واپس ہونی ہو یا ادا کرنی ہو یا ریسیو کرنی ہو سو لانگ ٹرم ڈپازٹس اپنے نیچر کے حساب سے کلاسیفائی کیے جائیں اب لانگ ٹرم فائنینسنگ کا جہاں تک تعلق ہے آئی اے کے حوالے سے یہ تو ہم نے بات کی فورتھ شیڈیول کے کہ جہاں پہ ہم نے لانگ ٹرم ڈپازٹس اور لانگ ٹرم فائنینسنگ کی بات کی اب اس کے علاوہ اور جو کلاسفکیشنس ہیں لانگ ٹرم لائبلٹیز کے اندر وہ ڈیوینچرس ہو سکتے ہیں liabilities against assets subject to finance lease اس کے علاوہ اگر مرابہ ارینجمنٹس کیے ہوئے ہیں اور وہ لانگ ٹرم مرابہ ہیں وہ ہے اور پھر ڈیفرڈ ٹیکس لائبلٹیز اب جہاں تک ڈیبینچرز کا تعلق ہے یہ ایک بیسکلی طریقہ کار ہے کہ خاص مدت کے لیے ایک خاص شرح کے اوپر آپ یہ ڈیبینچرز آفر کرتے ہو پبلک ایٹ لارج کو یا سرٹیفکیٹس آفر کرتے ہو ٹرم فائنانس سرٹیفکیٹس اس کے ذریعے آپ پیسہ ریز کرتے ہو کمپنی کے لیے شیئر کیپٹل نہیں ایشو کرتے لیکن ایک خاص ایک لون لینے کا لانگ ٹرم لون لینے کا ایک طریقہ کار ہے کہ جی پانچ سال کی مدت کے لیے جو شرح منافع اس وقت چل رہا ہوتا ہے مارکیٹ کے اندر اس سے قدرے زیادہ آپ پروفٹ پے وہ شیئرز آفر کرتے وہ جو ٹرم ٹی ایف سیز ہیں ٹرم فرانس سرٹیفکیٹس ہیں یا ڈیبینچرز ہیں وہ آفر کرتے ہیں کہ جی یہ خاص مدت کے لیے ہیں پانچ سال کے لیے ہیں یا چھ سال کے لیے یا آٹھ سال کے لیے ہیں اور آٹھ سال میں اس کی واپسی گارنٹیڈ ہے اور اس آٹھ سال میں چاہے کمپنی کو منافع ہو چاہے نقصان ہو وہ کمپنی جو ہے وہ آپ کو ایک خاص شرح کے حساب سے پروفٹ دیتی رہے گی تو یہ ایک طریقہ کار ہے پیسے ریز کرنے کا یا کیپٹل ورکنگ کیپٹل ریز کرنے کا یا ریکوائرمنٹس اپنی جو کمپنی کی ورکنگ کیپٹل کے حوالے سے ہو سکتی ہیں یا کچھ ایسے پروجیکٹس کو فنڈ کرنے کا کہ جس کے لیے پرماننٹ ورکنگ پرماننٹ کیپٹل کی انکریز کی ضرورت نہیں لیکن ایک مدت کے لیے کیونکہ کمپنی کا خیال ہے کہ وہ اپنے آپریشن سے پروفٹ کر کے اس کو ری پے بھی کر سکتی ہے مرابہ جیسا کہ بتایا گیا تھا پہلے بھی میں نے کیا تھا کہ مرابہ ٹریڈ فائنینس ہے اسلامی جو بینکنگ ہے اس کے تحت مرابہ جو ہے وہ ٹریڈ فائنینسنگ ہوتی ہے کہ بینک آپ کو گڈز یا سروسز خرید کے دیتا ہے اور آپ بینک کو جو ہے ان گڈز یا سروسز کے ایوز جو ہے وہ آپ ایک مارک اپ پرائس جو ہے وہ دیتے ہیں تو فائنینسنگ بینک کی ہوتی ہے اور اس پہ ان کے سروس چارجز ہوتے ہیں جو اس میں شامل کر کے آپ اس پیسے کو لوٹاتے ہیں لانگ ٹرم یعنی بارہ مہینے سے زیادہ مدت کا چوبیس مہینے یا چھتیس مہینے کا اگر مرابہ ہے ارینجمنٹ ہے تو وہ پیریڈ یا وہ اماؤنٹ یا وہ حصہ اس مرابہ کا ٹوٹل مرابا ارینجمنٹ کا جو کہ بارہ مہینے سے زیادہ عرصے میں آپ نے ری پے کرنا ہے اس کو long term non current liabilities کے اندر آپ شو کرتے ہیں جہاں تک ڈیفرڈ لائبلٹیز کا تعلق ہے اور ڈیفرڈ ٹیکس کا تعلق ہے اس کے بابت میں کیونکہ یہ آپ کے جو کورس میں ڈیفرڈ ٹیکس کا موضوع یا سبجیکٹ جو ہے وہ شامل نہیں ہے اس لیے اس کا ذکر ہم نہیں کریں گے بہرحال بات ہو رہی تھی کہ آئی اے کے حوالے سے اب لانگ ٹرم فائنینسنگ جو ہے اس کے لیے دو آئی اے جو ہے وہ اس کی کوریج ہے اور وہ ہے آئی اے تھرٹی ٹو اور I A S thirty nine اس کے بابت ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں بات کر چکے ہیں I S thirty nine financial instruments سے ڈیل کرتا ہے یہ آئی ایس جو ہے اس کا اطلاق یا اس کی اڈاپشن گو پاکستان میں ہو چکی ہے لیکن اس کا اطلاق فائنینشیل سیکٹر کے اوپر ابھی نہیں ہے اس کو ان ابینس جو ہے ابھی رکھا گیا اس کو ڈیفر کر دیا گیا ہے کیونکہ یہ آئی ایس جو ہے یہ کافی کمپلیکیٹڈ قسم کی چیز ہے اور اس پہ بھی ساری دنیا کے اندر بہت ساری بحث چل رہی ہے کہ اس سے کیونکہ اس کی امپلیکیشنس بہت ساری بہرحال آپ کو یہ بتانا ضروری تھا کہ جی long term financing I S thirty two اور تھرٹی نائن کے حوالے سے ڈسکلوجر ریکوائرمنٹس پرزنٹیشن ریکوائرمنٹس وغیرہ جو ہے وہ اس کے حساب سے ڈیبینچرز بھی آئی ایس تھرٹی اور 39 کے حوالے سے liabilities against asset subject to finance lease یہ آئی ایس 17 ہے لیسز کے اوپر اس کے بارے میں ہم مزید گفتگو کریں گے کسی آئندہ کے پرہیپس نیکسٹ جو لیکچر ہوگا اس کے اندر لانگ ٹرم مرابہ اور لانگ ٹرم ڈپازٹس یہ بھی آئی ایس تھرٹی ٹو اور تھرٹی نائن کے حوالے سے ہی ڈسکس کیے جاتے ہیں اور ڈیفرڈ لائبلٹیز جس میں ڈیفرڈ ٹیکس شامل ہے وہ آئی ایس ٹویلو ہے اور وہ جیسے کہ میں کہہ چکا کہ ہمارے کورس میں نہیں ہے سو یوں آئی ایس کا حوالہ فورتھ شیڈیول کا حوالہ نان کرنٹ لائبلٹیز کے ضمن میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا اب نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم جو لیسز ہیں ان کے بارے میں آپ کے ساتھ آئی ایس سیونٹین کے حوالے سے گفتگو کریں گے لیسز کا سمجھنا ان کا اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ ان کی ڈسکلوجر ریکوائرمنٹس اور پریزنٹیشن ریکوائرمنٹس جو ہیں یہ ایک آ, کافی آ, مشکل سا کام ہے اور اس لیے اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں وقت جو ہے وہ کچھ لگانا ہوگا اور اس چیز کو سمجھنا ہوگا لیسنگ آج کل ہر چیز کی ہو رہی ہے کاروں کی ہو رہی ہے کمپیوٹرز کی ہو رہی ہے ایئر کنڈیشنرز کی ہو رہی ہے ہر چیز کی ہو رہی ہے تو لیس کو سمجھنا اور لیس کی امپلیکیشنز اور اس کے مختلف کیریکٹرسٹکس پھر پریزنٹیشن ریکوائرمنٹس ڈسکلوجر ریکوائرمنٹس یہ تمام چیزیں جو ہے یہ سمجھنا جو ہے وہ آئی ایس سیونٹین کے حوالے سے ہمیں بہت ضروری ہے اور یہ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں کور کریں گے آج کے لیکچر کو یہاں پہ ہی ختم کرتے ہیں شکریہ اور خدا حافظ